كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی حود علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں میں تمہارا امانت دار معتبر پیغمبر ہوں بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار اللہ کے پاس ہی ہے کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بے فائدہ بطور کھیل تماشے کے نشانات لگا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری پیروی کرو اللہ سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو اللہ نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے باغات سے اور چشموں سے بے شک مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے حود علیہ السلام کا اپنی قوم کو واضح حود علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے عادیوں کو جو احقاف کے رہنے والے تھے اللہ کی طرف بلایا احقاف ملک یمن میں حضر موت کے پاس ریتیلے پہاڑوں کے قریب ہے ان کا زمانہ نو علیہ السلام کے بعد کا ہے سورہ عراف میں بھی ان کا ذکر گزر چکا ہے کہ انہیں قوم نوح کا جانشین بنایا گیا اور انہیں بہت کچھ کشادگی اور وسعت دی گئی ڈیل ڈول کے بڑے قوت طاقت کے پورے مال و اولاد والے کھیت اور باغات پھل اور اناج بکثرت دولت اور زر بہت سا نہریں اور چشمے جا بجا الغرض ہر طرح کی آسائش اور آسانی مہیا لیکن رب کی تمام نعمتوں کی ناقدری کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرنے والے تھے اپنے نبی کو جھٹلایا یہ انہی میں سے تھے انہیں سمجھایا بجھایا خوف و ڈر دکھایا اپنا رسول ہونا ظاہر فرمایا اپنی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و وحدانیت کی دعوت دی جیسے کہ نو علیہ السلام نے دی تھی اپنا بے لاگ ہونا طالب دنیا نہ ہونا بیان فرمایا اپنے خلوص کا بھی ذکر کیا یہ جو فخر و ریاکاری کے طور پر اپنے مال برباد کرتے تھے اور اونچے اونچے مشہور ٹیلوں پر بلند و بالا علامتیں اپنی قوت کے اور مال کے اظہار کے لیے بناتے تھے اس فعل عبد سے انہیں ان کے نبی حود علیہ السلام میں روکا کیونکہ اس میں بیکار دولت کا کھونا وقت کا برباد کرنا اور مشقت اٹھانا ہے جس سے دین دنیا کا کوئی فائدہ نہ مقصود ہوتا ہے نہ متصور بڑے بڑے پختہ اور بلند برج اور مینار بناتے تھے جس کے بارے میں ان کے نبی نے نصیحت کی کہ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ یہیں ہمیشہ رہو گے محبت دنیا نے تمہیں آخرت بھلا دی ہے لیکن یاد رکھو تمہاری یہ چاہت بے سود ہے دنیا زائل ہونے والی ہے تم خود فنا ہونے والے ہو ایک قراءت میں کہ انکم خالدون ہے ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب مسلمانوں نے غوطے میں محلات اور باغات کی تعمیر اعلیٰ پیمانے پر ضرورت سے زیادہ شروع کر دی تو ابو رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے دمش کے رہنے والوں سنو لوگ سب جمع ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم خیال نہیں کرتے کہ تم نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا جسے تم نہیں کھا سکتے تم نے وہ مکانات بنانے شروع کر دیے جو تمہارے رہنے سہنے کے کام نہیں آتے تم نے وہ دور دراز کی آرزوئیں کرنی شروع کر دیں جو پوری ہونی محال ہیں کیا تم بھول گئے تم سے اگلے لوگوں نے بھی جمع جھتا کر کے سنبھال سنبھال کر رکھی تھی بڑے اونچے اونچے پختہ اور مضبوط محلات تعمیر کیے تھے بڑی بڑی آرزوئیں باندھی تھیں لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دھوکے میں رہ گئے ان کی پونجی برباد ہو گئی ان کے مکانات اور بستیاں اجڑ گئیں عادیوں کو دیکھو کہ عدن سے لے کر عمان تک ان کے گھوڑے اور اونٹ تھے لیکن آج وہ کہاں ہیں ہے کوئی ایسا بیوقوف کے قوم عاد کی میراث کو دو درہموں کے بدلے بھی خریدے ان کے مال و مکانات کا بیان فرما کر ان کی قوت و طاقت کا بیان فرما کر بڑے سرکش متکبر اور سخت تھے نبی اللہ علیہ صلاحت والسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا کہ رب کی اطاعت کرو اور رب کے رسول کی اطاعت کرو پھر وہ نعمتیں یاد دلائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کی تھیں جنہیں وہ خود جانتے تھے مثلاً چوپائے جانور اور اولاد باغات اور دریا پھر اپنا اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر تم نے میری تکذیب کی اور میری مخالفت پر جمے رہے تو تم پر عذاب الہی برس پڑے گا لالچ اور ڈر دونوں دکھائے لیکن بے سود ہے